سالم بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ مارس کے قریب ذوالحلیفہ کے وطن وادی وادی عقیق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا جس میں آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ اس وقت بتحا مبارکہ میں ہیں موسا بن اقبا نے کہا کہ سالم نے ہم کو بھی وہاں ٹھہرایا وہ اس مقام کو ڈھونڈ رہے تھے جہاں عبداللہ اونٹ بٹھایا کرتے تھے یعنی جہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اترا کرتے تھے وہ مقام اس مسجد کے نیچے کی طرف ہے جو نالے کے نشیب میں ہے اترنے والوں اور راستے کے بیچوں بیچ وادی عقیق مدینے سے چار میل بقی کی جانب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پینتیس